پیش لفظ الحمد للہ رب العالمین والصلاة وسلام علی سید المرسلین آلہ علیہ اجمعین اما بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ندر اللہ عمراََ سمیع من فبلغه کما سمی فرب سامعین رواحت ترمزی و ابن ماجہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا اور پھر اسے پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا ہو سکتا ہے جس کو پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اس حدیث کو سمجھنے والا ہو ایک اور روایت میں ہے فحفظہ وقاحا و ادا یعنی اسے یاد کیا اور سمجھا اور اسے پہنچایا یہ حدیث دراصل ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے جو حقیقت میں ہونی چاہیے اس میں پہلی چیز حدیث کا سننا دوسری چیز اس کا یاد رکھنا تیسری چیز اس پر غور و فکر کرنا اور چوتھی چیز اس کو دوسروں تک پہنچانا اور آخری چیز اس پر عمل کرنا ہے محترم یاسمین حمید صاحبہ نے اس مجمع حدیث میں انہی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک گلدستہ مرتب کیا ہے جس میں عموماً چھوٹی چھوٹی احادیث جن کو یاد کرنا آسان ہو جمع کی ہیں مشکل الفاظ کی تشریح کے بعد نہایت دل نشیں انداز میں آج کل کے سامعین اور سامعات کو مخاطب کرتے ہوئے ان احادیث کی وضاحت کی ہیں مختلف مکالموں اور حقیقی زندگی کے واقعات کے ذریعے اپنی بات مخاطب کے دل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کی گفتگو میں یہ امور بالکل واضح طور پر نظر آتے ہیں نمبر ایک اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار کرنا اور زندگی کے ہر معاملے میں جب تک ان دونوں امور کو مد نظر نہ رکھا جائے اس وقت تک ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا جبکہ ہماری ایمان کے اجزاء میں شامل ہے نمبر دو عمل کی طرف راغب کرنا ہمارے ہاں قیل و قال گپ شپ اور بات چیت تو بہت ہے اور اپنی شخصیت کے اظہار یا رنگ محفل کے لیے باتیں تو خوب کی جاتی ہیں اور اس میں قرآن و حدیث پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں لہٰذا جب تک ہم لوگ عمل کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک حدیث کا حق ادا نہیں ہو سکتا نمبر تین قرآن و حدیث کی تعلیمات میں عصر حاضر کے مسائل کا حل تلاش کرنا یاسمین حمید کی تحریر میں یہ وصف نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ ان تعلیمات میں ہمارے روزمرہ کے مسائل کو زیر بحث لا کر ان کا حل پیش کر رہی ہیں میری رائے میں آج کل کے دور میں دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق ان کا حل قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے اور انہیں وہ خوشخبری عطا کرے جس کی بشارت اس حدیث میں ہے اللہم ارن الحق حق ورزقنا اتباعہ و ارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن